رہا ہے مجھے کیا پتا پھر تھوڑے کیا کر رہے ہیں تو مجھے خبر ہے جو گیسٹ اسپیشلسٹ ہیں اس کو کوئی خبر ہے کہ میرے پھیل پھڑوں میں کیا ہو رہا ہے جو گیسٹرٹالوجسٹ ہے اسے کیا خبر کہ اس کے میڈ اور آنکھوں میں کیا ہو رہا ہے جو یورالوجسٹ ہے اسے کیا خبر ہے کہ اس کے گردوں میں کہاں اٹک آ گئی ہے پھانس آ گئی ہے دس لاکھ چھلیاں ہیں اتنے سارے گردے میں تو بیس لاکھ ہو گئی اتنا سارا گردا ہے دس ایک میں دس ایک میں بیس لاکھ چھلیاں ان میں سے پیشاب چھن کے آگے چلا جائے اور خون واپس چلا جائے اور پھر اس کے ساتھ دس لاکھ چھلیوں کے اوپر جو رگیں لپیٹنی ہیں وہ بہتر میل لمبی رگیں ہیں تو اگر آپ اندازہ کرو اتنے سے گردے پر جو رسیاں لپیٹی گئی ہیں ان کی لمبائی ہے بہتر میل ان رسیوں کے اندر چلیاں صحیح کام کرتی رہیں پیشاب چھنتا رہے خون چڑھتا رہے شیشے کی طرف یہ یورالوجسٹ کو کیا خبر کے کیا ہو اور دل کیسا اللہ نے بادشاہ بنایا ہے جسم کا سب سے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جسم میں ایک گوشت وهي القلب تمہارے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا وہ ٹھیک ہو جائے گا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے وہ غلط ہو جائے گا تم غلط ہو جاؤ گے اس حدیث میں دین کو زندہ کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے ابھی تو میں ایک اور بات کر رہا تھا چلو تھوڑا سا اشارہ کر دوں دل کو ٹھیک کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور سبب انسان کے اندر ہے شافی شفا کا سبب اللہ کے پاس ہے شفا اللہ کے پاس ہے سبب انسان کے پاس ہے دوائی کھائے گا رات بیان بھی لمبا ہوا کھڑا ہو کے کیا بارہ بجے تک لوگوں نے سونے بھی نہ دیا پھر صبح بھی اٹھنا پڑتا ہے تو سر پھٹ رہا تھا درد کی شدت سے یہ لگ کے ہتھوڑے مار رہا سر شفا اللہ نے دینی ہے لیکن اس نے مجھے کہا تم دوائی کھاؤ دوا کھائی کے پاس آنے سے قابل ہو گیا اگر تک میرے سارا سر بہت بوجھل اور بھاری ہے شفا اللہ کے پاس ہے سبب ہمارے پاس ہے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کرنا اللہ کے پاس ہے سبب ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے یہ نیل جو طلب کرے گا اور خود اللہ سے مانگے گا اللہ اس کا دل ایمان کے نور سے روشن کرے گا حکومتوں یہ کام نہیں کر سکتی حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے دل کے کو روشن کر دیں بلکہ انسانوں میں سے کسی کا بھی یہ کام نہیں ہے سب سے بڑے حادی اللہ کے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان سے بھی ارشاد فرمایا ان کلا تحدی من احبب جسے تو چاہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا اللہ تیرا رب چاہتا ہے اسے ہی ہدایت ملتی ہے تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم مجبور ہو گئے ہیں اور جس کو چاہے گا دے گا جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا تو ہم بیٹھے ہیں نہیں پڑھتے جمعہ پڑھانا ہوگا تو پڑھا لے گا روزہ رکھوانا ہوگا تو رکھا لے گا جنا سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا موسیقی سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ بتایا تو اس کو غلط نہ مانا نہ دو اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے میں تم یہاں پڑھنے آئے ہو نا تم یوں کہو اللہ نے پڑھانا ہوگا تو پڑھا دے گا ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں اللہ نے پاس کروانا ہوگا تو کرا دے گا ہم تو نہیں پڑھتے ہیں تو فیل ہو گئے نقل مس کوئی کوئی ہوتا ہے سارے فنکشن ہم تو بھائی ایسے ہی سارے ہم زمینداروں کے لڑکے کٹے ہو گئے لاہور میں پڑھتے تھے سارا سال نہیں پڑھتے تھے کرتے رہتے تھے بوٹی کیسے لگانی اسی سے پاس ہو جاتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو طلب اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ اسے ہدایت دے گا اگر میرے اندر طلب نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے سیدھا نہیں چلا آپ کی کتنی تمنا تھی کی ایمان لے آئے ایمان مدینے والے لائے اور آپ کو مرکز چھوڑنا پڑا ابو لہب سے کتنا قریبی رشتہ تھا ابو لہب سے کہ آپ نے دونوں بیٹیاں حضرت روپیہ اور ربی کو دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کیا ہوا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو نبوت ملی نبوت ملنے پر آپ نے ایران میں نبوت کیا تو ابو لہب نے بکواس کی تب اللہ کا الحاظہ جمع کرنا تو اس کے جواب میں قرآن کرا سب بس ادا ابی لہب و تو جس کتنا گہرا رشتہ ہے دونوں بیٹیاں کسی کو دینا کتنی گہرے رشتے کی بات ہے آپ کی کتنی تمنا ہوگی کہ میرا یہ چچا ایمان لے آئے اور میری بیٹیاں میرے چچا بھائیوں کے گھر میں آباد ہو جائیں طلاق کوئی آسان کام ہے نہیں نہیں اس بد کے دل میں طلب پیدا نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی کی ساری چاہت کے باوجود وہ کفر پہ ہی مرا تو یہ کسی یونیورسٹی کے سی کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے نہ میرے پاس کیا چھوڑا جنید بغدادی رحمت وزیر اعظم ہوں شیخ عبد القادر جیلانی اللہ علیہ صدر پاکستان ہوں اور ہماری عادتیں وہی جو یہ ہیں تو وہ بھی ہمیں سیدھے راستے سے نہیں چلا سکتے یہ صرف اندر کی طاقت سے انسان چلتا ہے جیسے یہ پنکھے کا تار کاٹ لیا جائے پھر اس کو محنتیں کرو پھر بھی نہیں چلے گا ڈنڈے مارو پھر بھی نہیں چلے گا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جو ہمارا کوشوان تھا بوڑھا ہو گیا نا ایک ہمارا نکرا گھوڑا تھا وہ اڑی بڑی کرتا تھا تو جب وہ نہیں چلتا تھا نا گھوڑا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا خدا دا نہیں تو روپاؤ میں خدا دا نہیں تو روپاؤ اور ایک دن کیا ہوا وہ جب زیادہ اڑی تو پگڑی اتار کے نا اس کے پاؤں میں رکھی کہ آئی لہن تو روپاؤ چل پڑا یہ آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں چل پڑا کبھی اس کے سامنے پگڑی ڈالو لو محنت کرو یا گنڈے دکھاؤ یا آنکھیں دکھاؤ یہ نہیں چلے گا کہ اس کے اندر کی روح مر چکی ہے جس دل کا رخ پیسے کی طرف شہوتوں کی طرف لذتوں کی طرف پھر جائے اس دل کو دنیا کی کوئی طاقت شرا کے مستقیم پہ نہیں لا سکتی جب تک اس کے اپنے اندر جہد اور محنت کا حوصلہ پیدا نہ ہو جائے یہ تبلیغ کے کام کا نظریہ ہے کہ ایک ایک مسلمان خود محنت کرے ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں تم شروع کریں اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ ہم کل اعلان کریں کہ تم سب پاس ہو جاؤ ورنہ تمہارا تمہیں الٹا لٹکا دیا جائے گا اور آپ پاس ہو جائیں ایسا کسی کسی کسی صاحب کے پاس ہم پڑھتے تو تھے نہیں نا تو ایک ہمارا دوست تھا زمین دار بےچارا فوت ہو گیا وہ گیا نجومی کے پاس پارٹی گیٹ کے باہر وہ نجومی بیٹھے ہوتے تھے ہمارا سنٹر ماڈل اسکول تھا ساتھ ہوٹل تو ایک دن اندر آیا کہنے لگا میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا مکھی میں آئے ہوئے کہ میں گاچا بنوا کے میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا ایک وہ فیل ہوا باقی ہم سارے پاس ہو گئے نویں جماعت نہیں یعنی وہ میں وہ ایک اکیلا ہمارے دوست ہوا بس ہم سارے کے دسویں میں چلے گئے وہ رہ گئے تو نہ تو کسی نجیوں کے پاس کوئی ایسا ذائقہ اور گڑ ہے نہ کسی بادشاہ کے پاس نہ کسی حکومت وقت کے پاس صالحین کی حکومت آ جائے تو بھی لوگوں کو ایمان پہ نہیں لا سکتے جب تک ہر انسان خود اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جہد نہیں کرے گا ہمارا اسکول میں طالب حسین مرحوم ان کا نام تھا تو انہوں نے ہاسٹل میں نماز کمپلسری کر دی سو سو ڈیڑھ تو پھر حاضری ہوتی تھی تین نمازوں میں فجر مغرب تین نمازوں میں حاضری ہوتی تھی تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی اور رمضان کی نماز میں آخری میں تھا میرا میرا روم میٹ بھی اور بالکل چار بل کی میرے ساتھ اس میرے ساتھ آ کر میں عشا کی نماز کی نیت باندھی چار رکعت نماز پر عشا واسطے طالب حسین اللہ میری نماز بھی توڑی میں کہ ایک ہی چیز ہے کہ طالب بھی پڑھی رب بھی تو پڑھی کوئی نہیں تو لہذا جب تک یہ ٹھیک نہ ہو کوئی زبردستی لالچ سے ثقافت سے ڈنڈے سے نہیں جاتا اچھا لے آئے نمازیں پڑھا دی اس نماز سے جنت تو نہیں ملے گی چلو نماز پڑھا دی ماں کی خدمت کون سی حکومت کرائے گی اندر جا کر ماں کے آگے سر جھکانے کی طاقت کہاں سے پیدا ہوگی حکومت اندر کھڑے کرے گی باپ کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہونے کی طاقت کون پیدا کرے گا بڑے بھائی کے سامنے سر جھکانا کسی کی بیٹی کو دیکھ کر نظریں جھکا لینا یہ کتنے سپاہی آئیں گے اگر سپاہی ہو گئی وہ نظر تو جب تک پردہ نہیں ہوگا نظر کی حفاظت نہ اور پردہ کون کروا سکتا ہے جب تک اندر میں اللہ کی محبت نہ پیدا ہو پانچ بجری میں پردے کا حکم نازل ہوا رات کو حضرت زینب سے نکاح ہوا ولیمہ ہوا تو رات کو حکم آیا کہ صبح پردہ ہے سجر میں عورتیں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی مسجد میں کی گیلری بنی ہے تو ایسے مسجد نبی میں پیچھے ایک جگہ بنی تھی پردے کی اس کے اندر عورتیں نماز پڑھتی تھی ایک خاتون حق بے معمول ان کو رات کو پتہ نہ چلا کہ پردے کا حکم آ گیا تو انہوں نے دیکھا ساری عورتوں پردے کے اندر تو انہوں نے پوچھا ارے تمہارا ستیہ ناس تو یہ کیا یہ کیا کیا ہوا ہے میں کہتا میں نہیں پتا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کو پردے کا حکم آیا نماز پڑھی وہی بیٹھ گئی ایک بچے کو بلا کر بھیجا تو بیٹا میرے گھر سے چادر لے کر آؤ وہ بچہ گیا گھر سے چادر لایا اپنے آپ کو چھپا کر گھر پہنچی تو خانے نے ان سے کہا کہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا تو تم آنے کے بعد پھر اہتمام کر لیتی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد میری ضرورت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں تو اللہ کا بھی نظام یہی تھا اگر ہم سیرت پر نظر دوڑائیں تو اللہ نے پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا پہلے استعداد پیدا کی پھر حکم اتارا اس لیے مکے میں کوئی حکم نہیں آیا مکہ میں صرف صرف کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو دس سال کے بعد نماز آئی تو جب تیرہ برس میں استعداد بنی طاقت بنی کیا کرنے کا ذہنت سب سے پہلے جو انسان بنتا ہے اس کا دل بنتا ہے پہلی چیز جو جو پارکنگ کرنا شروع کرتی ہے تو وہ کہتے دل تھک دھک دھک تھک کر رہا ہوتا ہے پھر دل کے ساتھ باقی آزاد جڑتے چلے جاتے ہیں بنتے چلے سب سے پہلے دل بنتا ہے یہی بگڑ جائے نا تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا سدھار اس کی مخالفت میں ہے نہ کہ اس کی موافقت میں جو دل کی مان کے چلیں گے برباد ہو جائیں گے جو دل کو ٹکر مار کے چلیں گے وہ زندہ سلامت رہیں گے آباد ہو گے ہمارے میرا گاؤں تو لمبا ہے کس وقت ہم ادھر مغرب کی طرف ہم ہیں مشرق کی طرف ایک اور ذمہ دار سے مرحوم فوت ہو گئے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو کسی نے پوچھا نہ کیا سب سے بنی وہ اتنی بڑی گالی نکال کے کہنے لگا ساری زندگی منی اسے دی کہ وہ نہیں وہ بگڑیا بیٹھا ہے بےچارا نے کبھی بھول کے بھی نماز نہیں پڑی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی مرضی کریں گے تو ہم بڑے مزے میں رہیں گے اللہ کی قسم اپنی مرضی کرنے والے حالات ہوتے ہیں کیوں تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ انسان میں خواہشات کا ایک لامحدود سمندر ہے اور اللہ کہہ رہا میں نے تمہیں باطنی نعمتیں دی باتیں نہ دے رہی تھی دل جو دھڑک رہا ہے میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے تو کبھی گڑبڑ سے باتیں بتاتا ہے کہ بالکل گم اور ہو جاتی حیرت اور اس نے مجھے کہا قسم کھاتے کہ اللہ کی قسم اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ورنہ یہ اتنا لمبا چوڑا نظام ہے کہ کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا اور کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو ایک تاریخ ہے بیٹا بیٹا کل ہے جو انسولین بناتا ہے اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے یہ ایک سیل ایک سیل پر اربوں خربوں ڈالر لگ چکے ہیں اور لاکھوں انسان پی ایچ ڈی کر چکے ہیں پر ابھی تک شوگر کا علاج دریافت نہیں ہو رہا کیونکہ بیٹا سیل کا پورا فنکشن دریافت نہیں ہو رہا اتنے سے سیل پر اتنا تو میں نے بہت بڑا بتا دیا نا تو مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے اتنے چھوٹے سیل پر اربوں خربوں ڈالر لگے لاکھوں انسانوں کی زندگی کا قیمتی سرمایہ لگا ابھی تک جان نہیں سکے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے پینکریاز جو ہے پینکریاز لب لبا اس کا جو فنکشن ہے یہ جو کچھ تیار کر رہا ہے اگر یہ ہمیں باہر تیار کرنا پڑے تو اٹھارہ منزل بڑی بلڈنگ بنانی پڑے گی اٹھارہ منزل کی بلڈنگ بنانی پڑے گی اور سہر کو مشینری سے بھرنا پڑے گا پھر اس سب کے اندر پروسیس کر کے جو نکلے گا وہ اس لب لبے کے فنکشن کے برابر ہوگا اور وہ بھی این ممکن ہے کہ نہ ہو اور اتنے سے یہ سارا کام ہو رہا ہے اب بغیر کو نیا نہ ہو باہر وا نہ پھر میں نے اندر کیا کچھ کیا ہے نہ تجھے اس کا پتہ ہے جو باہر کیا ہے نہ اس کا پتہ ہے اس کے باوجود تو کیا ہے کانڈ انسان کا پورا تو نہ شکریہ کرتا رہتا ہے نہ شکریہ کرتا رہتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے اس آیت کا مقوم مخالف کہ انسان کی خواہشات لامعدود ہیں جو مل جائے چھوڑا ہے ہاں، جو مل جائے چھوڑا ہے تو ایک تو ہماری یہ فطرت ہے کہ ہمارے اندر خواہشات لامحدود ہیں آگے دو رکاوٹیں ہیں بڑی طاقتور ایک اسباب کی کمی اسباب چھوڑے ہیں ہر انسان کی خواہش کا لیول یہاں ہے اور اس کے اسباب کا لیول یہاں ہے اگر فرض کرو ایک انسان کے خواہشات اور اسباب برابر ہوں ٹھیک ہم مان لیتے اگر اگرچہ ہے لیکن مان لیتے ہیں کہ جتنی خواہش ہے اتنا ہی اس کے پاس اسباب کا خزانہ ہے ایک دوسری حد ایک ایسی بھاری چٹان ہے ایک ایسی سنگ لا پہاڑی ہے جس کے ساتھ آ کر ہر خواہش کھڑا دم توڑ دیتی ہے وہ موت ہے وہ وقت کی قلت ہے اسباب تو ممکن ہے کسی کے پاس کافی زیادہ ہوں برجوڑ کی دولت کا تو خود نہیں پتا کہ کتنی بن رہی ہے لیکن اس بیچارے کے پاس بھی زندگی تھوڑی ہے انیس سو اٹھانوے میں جب ہماری جماعت امریکہ گئی تو پڑھا کے امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ آج کل بہت پریشان رہتا ہے یہی ہوگا سب سے مالدار وہی ہے وہ آج کل بہت پریشان رہتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں پیچھے زندگی تھوڑی رہ گئی ہے پیچھے زندگی تھوڑی رہ گئی اب اس کو بڑھاؤں کیسے تو اب خواہشات زیادہ اسباب چھوڑے زندگی اس سے چھوڑی ایک آدمی بادشاہ کا بیٹا بن کر پیدا ہوا بادشاہ بن کے زندگی گزار لی تو لیکن اس کو موت سے کون بچایا اسے خواہشات کے پورا کرنے کے تو اسباب مل گئے لیکن اس کا کیا علاج کرے دنیا کو جنت بنانا انسان شروع سے سوچ کر چلا آیا ہے اور جب انیسویں اٹھارہویں صدی میں سائنس میں ہم کھولی تو یہ دعوے آئے کہ اب اللہ کی ضرورت کوئی نہیں اب ہم دنیا کو ہی جنت بنا دیں گے سو سال کے بعد پتا چلا کہ ان سائنسدانوں نے دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہوا کو گندا کر دیا پانیوں کو گندا کر دیا زمین کو گندا کر دیا اور انسانیت میں وہ آگ بھڑکائی ہے جو بجنے کا نام نہیں لے یہ مسلمانوں میں بات کا بولا ہے عبد الرحمان الناصر تین سو ہجری میں سن کا تھا تو اس کو ایک عورت سے عشق ہو گیا زہرا اس کا نام تھا تو اس نے اس کی عشق میں اس کی باندھی تھی باندھی اس نے اس کے عشق میں محل بنوایا کتنا لمبا تھا چار میل لمبا تین میل چوڑا جی، آپ کی یونیورسٹی چار میل ہوگی چھوٹی یہ یہ طرف گراسی پلاٹوں کے ساتھ نہیں چار میل ضرب تین میل اس کا کورڈ ایریا تھا چھتا ہوا چھت چھت بتا رہا ہوں چھت چار میل لمبی تین میل چوڑی چار ہزار تین سو سولہ پلر پر وہ عمارت کھڑی تھی اور اس کی ساری چھت میں سونا ہی سونا ہیرے ہیرے جواہرات ہی جواہرات چار ہزار میل مستری مزدور دس ہزار مستری مزدور چار ہزار کچروں کے ساتھ پچیس سال اس گھر کو بناتے رہے ایک خرب کی مالیت سے وہ گھر تیار ہوا چھ ہزار لونڈیاں اس کے حسن و جمال کے لیے زیب و زینت کے لیے ان کو وہاں رکھا گیا بارہ ہزار نوکر اس کی صفائی کے لیے اور تیرہ ہزار فوج اس کی حفاظت کے لیے اور رہنا نصیب ہوا عبد الرحمان کو پچیس برس اور پھر جا کے چار ہاتھ مٹی کلش ہو گیا اور وہ محل پچاس برس کے بعد تین سو پچیس میں مکمل ہوا اور تین سو پچہتر میں عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس کو جو آگ لگائی اس کی ایک تین سلامت نہ رہی تو اب میرے عزیزو اللہ ہم سے سودا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے اب بھی انت ارید و ان ارید ولا یقون علامہ ارید سلم سلی سیما ارید تريد وإن لم تسلم لي أريد فتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے جو تو چاہتا ہے وہ میرے بغیر ہو نہیں سکتا جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دیتا ہوں جو تم چاہو گے میرا ارادہ ہوگا تو ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر کے دیکھاؤں گا تم یوں کرو اس ملتان کی زندگی میں اس اور کی زندگی میں اس جوانی بڑھاپے کی زندگی میں اس کرسی اور فخر کی زندگی میں عورت کے روپ میں مرد کے روپ میں ماں کے روپ میں بیوی کے روپ میں خاند کے روپ میں باپ کے روپ میں بیٹے کے روپ میں بھائی کے روپ میں مزدور کے روپ میں باپ مالک کے روپ میں تم وہ کرو جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ نہ کرو جو تم چاہتے ہو تو پھر کیا ہوگا کس تو تو ریڈ جو چاہو گے کر دوں گا جو چاہو گے کر دوں گا ایک اور آپ کو مزے کی بات تنگ ہوتا ہے اور آزاد کو شخص ہمارے کو جاننے والے تین دوست انتہائی جاندار افسر ان کو فراڈ میں جنہوں نے فراڈ کیا انہوں نے اس فراڈ میں پھنسا کے ان کو جیل میں پھینکوا دیا ہے یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے جانندہ اور فراڈ میں پھنسے ہوتے ہیں فراڈ والے وہ حاجی پاک بن کے کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو جیل مل نہیں گیا فیصلہ آباد جیل میں اتنے نیک لوگ نمازی لوگ پرہیزگار لوگ تو ان کے چہرے تھکے ہوئے بیٹھا اور چہروں پر مسکنت آئی ہوئی جیل کی زندگی میں اپنا اثر چہروں پر ڈالا ہوا تھا قید میں رہنے والا وہ تکلیف محسوس کرتا ہے آزاد رہنے والا مزے میں ہوتا ہے لیکن لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قید میں آنے والا انتہائی مزے میں ہوتا ہے اور نقص و شیطان کی مان کے آزاد زندگی گزارنے والا انتہائی بے قرار ہوتا ہے یہ واحد آزادی ہے جو آدمی کو بے قرار کر دیتی ہے اور وہ واحد قید ہے جو آدمی کو آزاد کر دیتی ہے کلمہ پڑھا نماز بھی پڑھنی ہے روزے بھی رکھنے حج بھی کرنا ہے جنا بھی نہیں کرنا شراب بھی نہیں پینی گانا بھی نہیں سننا ناچنا بھی نہیں ہے غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں کھانا ماں سے بھی پہنچ ہونے ہیں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے بڑے بھائی کا بھی ادب کرنا ہے کمائی میں بھی حلال کمانا ہے گالی نہیں دینی عبت نہیں کرنی چولی نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا جوا نہیں کھیلنا تاش نہیں کھیلنی گانا نہیں سننا فلم نہیں دیکھنی کتنی پابندیاں لگ گئی کتنی پابندیاں لگ گئی ادھر ہر چیز آزاد ہے جانور بن جاؤ جانور بن جاؤ جو مرضی کرو میں پینتیس ہزار کلو میٹر امریکہ میں سفر میں نے کیا ہے چار مہینے کا مجھے ایک چہرہ خوش نظر نہیں آیا ایک چہرے پر میں نے رونق نہیں دیکھی ایک چہرہ میں دیکھا تو کوئی اللہ کی قسم وہ مسکراتے بھی تھے تو ان کے چہروں کی ویرانیاں چھپ نہ پاتی تھیں یہ ایک واحد پابندی ہے دو لڑکے چار لڑکیاں مسلمان ہونے ہیں وہ اس اس بستی میں ایک مسلمان تھا صرف وہاں جماعت گئی سامان اتارنے لگے دو لڑکیاں آئیں اور آ کر بات شروع کر دی تو ہمارے ساتھی کے ڈاکٹر انہوں نے بات کی تو لڑکیاں چلی وہاں ایک کلب تھا جہاں ایک مسلمان گاتا تھا اس کو ملنے کے لیے دو ساتھی گئی ماحول گند ہے تم جاؤ میں وہاں آ جاتا ہوں میں رات کو فرغ ہو کر تمہارے پاس آ جاؤں گا آیا اگلے دن جب جمع جانے لگے تو وہ دو لڑکیوں ساتھ دو اور اور دو لڑکے وہ پھر آ گئے اور آ کر کہنے لگے ہماری بات کو امجد صاحب ان کا بھائی ہم تمہارے کام کے لوگ نہیں وہ پیشہ وار تو تم اپنا راستہ نہ کو ہمیں پریشان نہ کرو یہ نہیں نہیں ہم تمہارا دین اختیار کرنا چاہتے تو انہوں نے کہ وہ لڑکیوں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے کل اس نے ہمارے ساتھ بات کی ہم اس ٹاؤن کی وہ لڑکیاں ہیں جن سے لوگ رات گزارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کل ہم جب آئیں اور اس لڑکے سے بات کی تو اس نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تو ہم حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہماری طرف دیکھنا تو اگلے شوق رکھتے ہیں اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا پھر رات کو ہم کلب میں تھی ہم نے ان دونوں کو دیکھا یہ ایسے نظریں چکائے ہوئے آئے اور اسی طرح نظریں جھکا کے یہ واپس چلے گئے نے دائیں دیکھا دیکھا نہ بائیں جہاں شراب بھی تھا شباب بھی تھا کباب بھی تھا انہیں کسی چیز نے متوجہ نہ کیا تو ہمارے دل میں یہ بات اتر گئی کہ یہ ان کے پاس حق ہے ہم حق سے متلاشی انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا اس نے جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا ہاں! ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کہنا کہ جب سے وہ سنبھالا یہ جگہ جل رہی تھی اس کلمہ ٹھنڈ پڑ گئی اور ہم میں مسجد نبوی سے آتا ہوں بہت تھکا ہوا آتا ہوں لیکن اس وقت جب میں تھکا ہوا آتا تھا تو میرے سارے وجود پر مجھے لانت برستی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور آج جب میں تھکا ہوا آتا ہوں تو میرے روئے روئے میں چین چین کی نہریں چل رہی ہوتی مجھے ایسا اطمینان ہے تھکاوٹ تھکاوٹ اسی جسم پر ہے ایک تھکاوٹ اپنے مزے کی تھی کی تھی لیکن تھکاوٹ میرے اندر کو ویران کی ہوئی تھی میں یہاں بھی تھک کے نکلتا ہوں لیکن اس تھکاوٹ نے مجھے چین بخشا ہے مجھے راحت بخش تو میرا اللہ تبارک و یہ ہم سے سودا کر رہا ہے دیکھو آپ عمر کا ہم نے اس عمر کا حصہ اس عمر میں اسی ماحول میں گزارا ہے تو بعد میں اللہ نے تبلیغ میں پھیل دیا اور اللہ نے اپنے فضل سے ادھر پہنچا دیا تو عقل مغلوب ہوتی ہے شہوت جذبات وہ احساسات غالب ہوتے ہیں تو اور آپ ہمارا سرمایہ ہیں دنیا میں خیر کا کام بھی نوجوانوں سے ہوا اور شر بھی نوجوانوں سے نکلا شر کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں اور خیر کو پھیلانے والے بھی نوجوان ہیں بادشاہ نے پوچھا اس سے ابو سفیان سے جب یہ قافلہ پہنچا ہوا تھا شام میں کہ وہ جو نبی آیا ہے اس نبی کے ماننے والے نوجوان ہیں کہ بوڑھے ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ ماننے والے اکثر نوجوان ہیں تو ابو تو کیسر نے کہا کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبوت پر لبیک کہنے والا پہلا طبقہ نوجوان کا ہوتا ہے پھر اس نے کہا کیا وہ وہ دین کی سختیوں کی وجہ سے ان میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ گیا بلکہ وہ اور زیادہ پکے ہو رہے ہیں اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں تو کہنے لگا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ جب ایمان کی حلاوت دلوں میں اترتی ہے تو لوگ اپنی جوانیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں ایمان کو داؤ پہ نہیں لگاتے میرا جیو اللہ کی قسم ابھی میں نے اور آپ نے اللہ کی نام کی لذت کا مزہ نہیں چکھا ابھی ہم نے نظریں جھکانے کا مزہ نہیں چکھا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری آپ کی جان ہے جس دن تم نظر جھکانے کی لذت کو چکھ لو گے تو تم نظر اٹھانا بھول جاؤ گے نہ لذت ملے مجھے الٹا لٹکا دینا جس دن تم ذکر کی لذت کو محسوس کرنے لگ جاؤ گے مجھے میرے رب کی قسم آپ گالی گلوچ اور آپ غیبت شہریاں ان کے قریب بھی نہ جاؤ گے جیسے آگ سے بچتے ویسے ان چیزوں سے بچو گے جب تمہیں قرآن کی لذت نصیب ہو جائے گی ہاں ہاں تو تم ایسے موسیقی چھوڑو گے جیسے جنید جمشید نے چھوڑ دی سر تم تم لوگوں نے تو اسے ناچتے دیکھا ہوگا میں نے تو اسے راتوں کو روتے دیکھا ہے اور ایسا رونا ایسا رونا کہ میں خود بھی رو پڑا اس کا رونا دیکھ کر جہاں نے ابھی صرف سین کی سرتال کی لذت کو کو محسوس کیا ہے ابھی قرآن کے نغمے کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہے یہ وہ نغمہ ہے جو دلوں کے تاروں کو چھیڑتا ہے مجھے رب ذل جلال کی قسم دنیا میں کوئی سر ایسا نہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ سکے مجھے رب ذل جلال کی قسم دنیا میں کوئی ایسا نغمہ نہیں جو دل جو دل کے تاروں پہ گایا جا سکے مجھے شہنشاہ شاہ اعظم کی قسم صرف صرف صرف وہ اللہ کی یاد ہے جو دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجتی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے جو دل کے تاروں پہ سر بن کے سارے وجود کو سرسار کرتا ہے میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے اگر لوگوں کو موسیقی میں چین ملنا شروع ہو تو میرے رب کا کلام نہ غلط ہو جائے اور کوئی ہے ہے کوئی جو اللہ کے کلام کو غلط کر کے دکھا دے میرے اللہ کا کلام ہے اللہ کسی کچھ چیلنج کرتا ہے اللہ اللہ سنو سنو سنو صرف صرف سر سر اللہ کی یاد ہے دلوں کا چین اللہ کی یاد ہے دلوں کا قرار اللہ کی آگ ہے جو دل کی دنیا کو آباد کر دیتی ہیں اجالے بن جاتے ہیں وحشت ویرانیاں آبادیاں بن جاتی ہیں اور جس سینے سے دل سے اللہ کے رسول کا تعلق نکل جاتا ہے مجھے رب جلال کی قسم وہ جلائی سے زیادہ ویران ہوتا ہے اور بلوچستان کے کالے پہاڑوں سے زیادہ بے آباد اور وحشت زدہ ہوتا ہے وہاں کبھی کبھی کبھی بھی و سبا کا گزر نہیں ہو سکتا جو آنکھیں آوارہ ہو جائیں ان سے چین چھین لیا جاتا ہے جو کان آوارہ ہو جائیں ان سے سکون لے لیا جاتا ہے جو دل بے حیا ہو جائے اس کے دل کی دنیا کو برباد کر دیا جاتا ہے وہی چین پاتے ہیں جن کی آنکھوں کے پردے جھکتے ہیں وہی قرار پاتے ہیں جن کے دل اللہ رسول کی محبت میں دھڑکتے ہیں وہی زندگی کا مزہ اٹھاتے ہیں جن کے کان قرآن کے نغمے سے آشنا ہوتے ہیں وہی دنیا میں عزت پاتے ہیں جن کے پاؤں کی چال سے تکبر نکلتا ہے وہی اقتدار کی سیڑھیوں کو طے کرتے ہیں جن کے ہاتھوں سے ظلم نکل جاتا ہے وہی اللہ کے دربار میں مرتبہ پاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں صحاوت آ جاتی ہے اور وہی انسانیت کے دلوں میں گھر کرتے ہیں جن کا لکما حلال ہوتا ہے اور پیٹ میں حلال جاتا ہے یہی جنت الفردوس کے وارث بنتے ہیں جو ماں کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں اور باپ کے نوکر بن کے زندگی گزارتے ہیں دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں جو پاک دامن زندگی گزارتے ہیں جو زنا کے قریب نہیں جاتے جو نافرمانیوں کے جوڑے کے قریب نہیں جاتے جو گالی گلوچ کے قریب نہیں جاتے یہی ہے دنیا اور آخرت کے بادشاہ یہ چند دن کی زندگی ہے چند دن کی لذتیں ہیں دیکھتے کے لیے رکھتے ہوئے جنازوں پر کیسی کیسی والیوں کا نوحہ ہوتا ہے کیسے بہن ہوتے ہیں دیر سے نہیں ہو قبریں کیسی اکھڑ جاتی ہیں اور و برباد ہو جاتی ہیں اور زیر زمین پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کچرا نہ دارا اسی سے سکندر تپاتے بہارا ہر ایک لے کے کیا چاہنا ہے طرف سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سہایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دل ہے رہوں سب سے اعلیٰ تو جینت میں ڈالی ہو فیشن میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں مرنے والا نے ظاہر میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی ہے ہے تماشا نہیں چڑھتا سورج مت دیکھو جھل سورج دیکھو کیسے کالا ہو چکا ہے جوانیوں سے دھوکا نہ کھاؤ پڑے چہرے دیکھو جھکی کمرے والے بوڑھے دیکھو تم اپنے چہرے چھوڑ دو گے چند سال کے بعد گھنٹوں شیشہ دیکھ رہا ہے گھنٹوں شیشے کو دیکھ رہی ہے کبھی اس زاویے سے کبھی اس زاویے سے کیسا لگ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہوں یہ جوڑا کیسا یہ پتلون کیسی یہ ٹائی کیسی چند صبحیں گزرنے دو چند شامیں گزرنے دو تم اپنے چہرے کو اپنے شیشے میں نہیں دیکھ سکو گے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کرو گے پھر گے ذرا گھر غزل اس میں شیری مجھے ساتھ دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا پھر عمر رفتہ نہیں آتی پھر بہت ہی آتا ہے پھر موت آتی ہے پھر خبر آتی ہے پھر کیڑے آتے ہیں پھر وہ کھا جاتے ہیں پھر ہڈیاں چورا چورا ہو جاتی ہیں زمین کی کپش انہیں کھلا دیتی ہے دیتی ہے راس بنا دیتی ہے پھر زمین کی کروٹ ہڈیوں کو چورے کو باہر کر دیتی ہے تابوت کو نیچے کر دیا چورے کو اوپر کر دیا پھر ہواؤں کی گردش نے میری ہڈیوں کو میرے چورے کو میرے اس بوڑھے کو ہوا میں اڑایا اور مجھے ذخیر دیا مجھے پھیلا دیا جیسے کبھی میں جیسے کبھی میں بچے سے پہلے مرغا تھا اور مرغے سے پہلے ہڈیاں تھا اور ہڈیوں سے پہلے میں آلتا تھا اور آلکھا سے پہلے میں مٹھا تھا اور مٹ سے پہلے میں مٹی تھا اور مٹی سے پہلے میں سلگاؤں میں تھا میرے رب نے اسی طرح درجہ بدرجہ مجھے پیچھے ہٹایا پیچھے ہٹایا پیچھے ہٹایا یہاں تک کہ ہر شکل کو ریورس کرتا گیا ریورس گیئر لگتے لگتے لگتے پھر میں خاک بنا پھر میں خاک بنا خاک کا ڈھیر بنا مٹی کا ڈھیر بنا پھر ہواؤں میں پاگلوں کی طرح مجھے ابھارا مجھے اکھاڑا مجھے اٹھایا مجھے پھیلایا اور مجھے اسی طرح بے نام کیا بے نشان کیا جیسے میں پہلے ہوا کے ذروں میں بکھرا ہوا تھا چاند سورج کی چنا میں بکھرا ہوا تھا جیسے گھر پینے میں ایک دن نشان تھا مجھے اسی طرح میرے رب نے بے نشان کیا پھر ایک دن آیا اللہ کا و غذب اللہ کا غیر و غذب متوجہ ہوا اور زمین کے باسیوں نے نا فرمانی کر کر کر کر زمین کے کلیجے کو جلایا آسمان کی چھت کو انہوں نے دہکایا چاند تاروں کو ناراض کیا سب روئے زمین روئی آکاش رویا دھرتی کی روئی پہاڑ روئے اے میرا مولا ان بدماشوں کا بیڑا غرق کر دے ایک دم بل گئے مدل کو بڑا ایک آ آئی ایک ہنگامہ ہوا کئی راجہ اپ ایک چیخ آئی زمین میں زلزلہ آنے لگا لگا لگا ادت ادت سما آسمان پھٹنے شم کوئی سورج اندھا بے نور ہو کر لپیٹا جانے کے دن دفرت ستارے چھڑنے لگے ریگل جہاروں سے جڑک سمندروں میں آگ لگ گئی وہاں سوئرک پہاڑ ریت بنا دیے گئے ریگل جو ہے رکھ جانوروں کا مالک کوئی نہ رہا جانوروں کا پانی ڈاؤن کر رہا گھروں سے لوگ بھاگے گلیوں سے بھاگے سڑکوں پر آئے باغوں کو نکلے جنگل کے جانور انسانوں کو دوڑے انسان جنگلوں کو دوڑے آواز تیز ہوئی اور ہوئی زمین زمین پھٹنے لگی پہاڑ اڑنے لگے انسان پیسنگ بن کے ہوا میں اڑ گئے پہاڑ ایک بن گئے آواز اور تیز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک شیخ کے ساتھ سب کو ایک موت مارا پھر پہلے آسمان کو فرش کو سمیت مارا پھر دوسرے کو تیسرے تیسرے کو چوتھے کو پانچویں کو چھٹے کو ساتوں آسمان ان کی مخلوق کو موت کا پیالہ پلایا پھر عرض کے فرشتوں کو مارا پھر جبرین نے کائل کو مارا جب جبرین نے کائل ان کو مرنے کا آڈر ہو گئی مر جائے مر جائے ہائے ہائے اللہ کا عرش ایسے کانپنے لگے گا تھر تھرانے لگے گا کہے گا یا اللہ یا اللہ جبرین کو تو بچا لو نیکا عید کو تو بچا لو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا خاموش خاموش فقط من میرے عرش کے نیچے سب مریں گے کوئی نہ بچے گا اور مرا پڑا ہے میکائل مرا پڑا ہے اسرافیل مرا پڑا ہے سور عرش کو جا چکا ہے اوپر اللہ کا ہار ہے نیچے اسرائیل خادم ہے وہ کہتا کون باقی وہ کہتا میں باقی اوپر تو باقی اللہ کہے گا میں مر جا تو بھی میرے لیے وہ چنگھاڑ مار کے مرے گا انسان مرے جنات مرے آسمان مرے دھرتی مرے فرشت مرے جبریل مرا مسائل مرا اسرائیل مرا اسرفیل مرا فرشت مرے اللہ نے آسمان سے ہدا کی منکان علی شریف انس ہے آؤ اب میرے مقابلے میں کوئی آنا چاہتا تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے کوئی میرا شریک ہے تو آئے کوئی میرا شریف تو آئے منکان علی شریف انسریات تھے میرا رب کہے گا انگل والے کون ہے بادشاہ این الجبارون کہاں ہے ظالم این المتقبرون کہاں ہے متقبر تغبر کرنے والے لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بات چاہیے میرا رب کہے گا انی بدا کو دنیا غلط کو تم سیا وہ لگے رہا میں نے تمہیں بنایا میں نے تمہیں مارا میں تمہیں اٹھاؤں گا انتظار کرو پڑے گا من الجدا رب ہے نیم سلون پھر ایک اور آواز آئے گی میں نے سب سب ثم نقر فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا نقر في الناقور فذلك يوم أجل يوم عسير على الكافرين غير يسير يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنشيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوم على الكافرين عسيرا الحق ما الحق وما أدراك ما الحق إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطبة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء من بثا وكنتم أزواجا ثلاثة آجا آنے والا وہ آجا نہیں ابھی آ گیا جس کا انتظار تھا آ گئی حقیقت آ گیا آرا آ گیا خاصہ آ گیا سامنا آ گیا خاصہ آ گیا یوم التغابن آ گیا یوم الحساب یہ آ گیا یوم المیزان یہ آ گیا یوم الخسران یہ ہے یوم الفیزان یہ ہے یوم اللیل یہ ہے یوم البلا یہ ہے یوم الحلاق وهو يوم الجنة وهو يوم النار وهو يوم اللقاء وهو يوم التغابن وهو يوم التناد وهو يوم التنادي وهو يوم إذا يخسر المبتلون وهو يوم الغاشية وهو يوم الزلزال يسحر القرآن من قيامة نام ہے نام کو سارے قرآن سے بتا رہا ہوں یہ قرآن کے نام ہے اس خوف ناک دل کے آج رزلٹ نکلنے والا ہے آج بجٹ چھپنے والا ہے یہ میرا رول نمبر دیکھنا بھائی میرا کیا نام نکلا کون سی ڈویژن ہے ہے آج اس پر روٹی کا فیصلہ نہیں ہو رہا آج اس پر نوکری کا فیصلہ نہیں ہو رہا آج اس پانچ پیل پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں میرا اللہ اٹھا رہا ہے قبروں سے نکال رہا ہے آسمان تھک رہا ہے فرشتے اتر رہے ہیں اللہ آ رہا ہے دورت کی شنگار کی آ رہی جنت محک کی آ رہی اس کی محنت ہے اور اس کی جگہ ہے وہ چنگھار رہی ہے وہ مسکرا رہی ہے اس لیے جنت جنت جنت سیدھے ہاتھ کی طرف سے آئے گی وہ گرجل جہن بڑے بھاگی جہنم الٹے ہاتھ کی طرف سے آئے گی اس کے دونوں کے درمیان تم شراب کو بچھایا جائے گا ان من کو مل جائے گا جو ہے کرانا ربے کا حق من مقبول اللہ تراجی کو لائے گا جنگا جی نے لوگ قیامہ فلاح تو میرا منوقن کے اوپر ڈالیں گے اس کی ساری کھال ابھر کر زمین پر گرے گی پانی کھوپڑی کے اندر سے جاتا ہوا حلق سے گزرتا ہوا لوٹے آنکھوں کو ہوا پکانے کے راستے سے باہر نکالے گا پھر اس کو اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈالیں گے اور اوپر سے ہمارا جائے گی بدبا جو تو دنیا میں بڑا متقبر بن کے چلتا تھا سنو سنو نماز نہ پڑھنے والا سب سے بڑا متقبر ہے کافر کے بعد کافر دنیا کا سب سے بڑا متقبر ہے اور کافر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا متقبر انسان نماز چھوڑنے والا ہے نماز چھوڑنے والا ہے نماز چھوڑنے والا ہے سب سے بڑا متقبے سجدے کا نہ کرنا سجدے لے نہ کرنا کل میں تو متقبر ہوں اس سے سستی ہو رہی ہے ہو رہی ہے نہیں نہیں نہیں مالک کرے بات سنو دوبارہ کرے بات سنو دوبارہ کرے بات سنو سچ دفعہ کرے بات سنو پانچویں دفعہ کرے بات سنو اور نہ نوکر سر اٹھا کے نہ دیکھے اس نوکر کے لیے مالک کا کیا فتوا ہوگا بدوا شرم نہیں آتی پانچ دفعہ بلایا تو سنتا نہیں بیس برس کی عمر میں پچاس ہزار دفعہ اللہ بلا چکا آ جا آ جا حالت حالت حالت نہیں پڑی گاندھی جی، نہیں پڑی گاندھی جی. سب سے بڑا مطلب چھوڑنے والا سب سے بڑا ظلم ہے میرے گریبا الجفا سل جفا الجا کو لل جفا ظلم بڑا ظلم ظلم بڑا ضرور سب نے ہاتھ میں کھولی کام لگائے کون کون کون بہت یہ اجان سونے کا روپ کے مسجد سونا ہے اذان ہاسٹل میں ڈھونڈ گئی اور مسجد کی طرف قدم نہ اٹھا تو اس سے بڑا ظالم کر لیں اس سے بڑا متقبر کر لیے اس سے بڑا ہلاکت والا کوئی ہے اور یہ اس مستر کی جزا ہے کہ آپ ہمیں ڈھونڈ رہی ہے سب نار نیا اس کا مہینے میں ان کو کھول کے پانی پلائے جا رہے ہیں بھائی سر ہمارے ہیں کہاں کو کانٹے دار کھاڑیوں کے سوا کھانا کوئی نہیں ہے ایک کپڑا اس کھانے کا زمین پہ ڈالو زمین کڑوی ہو جائے گی ہم گولی کھاتے ہیں پیسے رکھتے ہیں جلدی سے اندر چلی جائے اور جس کا کھانا وہ ہو کہ ایک کپڑا زمین پہ ڈالو تو زمین کڑوی ہو جائے ہمارے یہاں پہاڑ کڑوا ہو جائے تو کھائے گا جن فتنی کو چیک ہے ایک دم سین بدلا یہ ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ایک اور منظر بھی ہے ایک اور منظر بھی ہے وہ کیا ہے بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واعتياض موضوعة ونمارق مكتوفة وزرابي مبثوثة ڈرنی میری مان لو زکریا یونیورسٹی میں لڑکے ہو یا لڑکی مار ہو یا عورت بیگم ہو یا شہرت امیر ہو یا امیرن غریب ہو یا غریبن چھوڑے دینا اور خوشی سے ظالم تلوار چمکا رہے تھے اور ادھر موت سب کو نظر آ رہی تھی تو ان کو تو گھبرانا چاہیے تھا تو برائے دن خدائے امام حسین کے ساتھی میں سے ساتھی ہیں ان کا نام ہے برائی بن دن ہو گئے لوگوں گواہ ہو میری پوری جوانی بے داغ ہے میرے دامن منفیب نہ کا کوئی چنتا نہیں ہے اب میں بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوں اب بھی میرا دامن صاف ہے میں اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں اور مجھے میرے رب کی قدم کرو نہیں اپنے ساتھ میں جو ہے گھبراؤ نہیں ہمارے اور جنت میں جانے میں صرف اتنی دیر باقی ہے کہ یہ بد آ کر ہماری گردنیں اڑا دے اور ہم مل گئے پھر موت کا مزے سیلار زہر امر القین اور دائیں طرف کے سالار سے حبیب بن اور درمیان میں سالار سے عبداس بین کے عباسی میں جھنڈا تھا تو ظہیر امر القین جب حملہ ہونے لگا ان کے شریر گئے کبھی ایک میری آپ آخری دفعہ دوبارہ سن لو تاکہ اللہ کے دربار میں حجت کو تمام کر سکے تو اللہ ہم نے تیری بات پوری پہنچا نظارے رہے نظارے نگا اے ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ پوری دھرتی اس وقت اکلوتا نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود ہے پوری گھر کے ایک اکیلا ہے جو ندی کی بہن اور بیٹی کا بیٹا ہے ابھی ہمارا تمہارا دین ایک ہے ملت ایک ہے قرآن ایک ہے مذہب ایک ہے لیکن اگر تلوار چل گئی ہمارے تمہارے درمیان تو تمہارا دین اور ہوگا ہمارا اور ہوگا تم اور ملت ہوگے ہم اور ملت ہوں گے تم کیسے اللہ کے نبی کی شفاعت جاؤ گے قیامت کے دن اگر تمہاری تلواروں نے آل رسول کے خون سے اپنے آپ کو رنگین کر دیا تو تم نبی کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے تم دن اللہ کے نبی کی شفاعت کے کیسے حقدار بنو گے تو شمر کرنے والا جاؤ گا موت کا انتظار کرو تو انہوں نے پھر کہا اگر نور کو تفوے ہوئی اگر نور کو تفوے ارے پاگل ہمیں موت سے ڈراتا ہے اور موت تو ہمیں شہر سے زیادہ میٹھی ہے تو ہمیں موت کا ڈالتا ہے اور ہم کو آگے مرنے کے لیے ہم کو آگے مرنے کے لیے موت نے ماس مارے کے لیے موت نے ہمیں ہمارے اللہ سے ملا کے گی جنت کے شوق ہو تو یہ انداز ہو جاتے ہیں جب دنیا کے شوق ہو تو موت سے بڑی چیز سے جب یہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے گر کر گر کر چند شور پڑے مہدی کہا دیا مہدیا اے حسین آگے بڑھ تو پہلے بھی ہادی تھا تو آج بھی ہادی ہے تو پہلے بھی مہدی تھا تو آج بھی مہدی ہے میں تیری حمایت میں مر رہا ہوں کاش میرے ہاتھ میں تجھے بچانا ہوتا اور میں دے بچوں آگے بڑھ تو پہلے بھی ہادی تو آج بھی ہادی تو پہلے بھی مہدی تو آج بھی مہدی اے یوم تلقا جدتا نبیا بہت سے تیرا نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال کو کھڑا ہوا ہے موت کی تعبیر ہو رہی ہے موت کی تعبیر ہو رہی ہے جیسے ڈگری مل رہی ہے جیسے آپ کو فرسٹ فرسٹ پرائز مل رہا ہو یونیورسٹی میں فرسٹ آنے کا گولڈ میڈل مل رہا ہو تو آپ کی ماں بھی خوش آپ کا ابا بھی خوش آپ بھی خوش اخباروں میں آ رہا دو دن دوائی جا رہی دو دن چل رہی کس بات کی موت کی دیکھی کر رہی ہے آگے بار آگے تیرا محبوب نانا محمد مصطفیٰ تیرے انتظار میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن علیہ آگے حسن تیرا بھائی کھڑا ہے آگے علی تیرا باپ کھڑا ہے اور غلط جنا ہے جعفر پلیلہ آگے تیرا چچا دل جنا ہے جعفر سیار جعفر سیار جو موٹا کی لڑائی برس کی عمر میں شہید جنگل نے اٹھایا تھا انہوں نے ہاتھ کاٹا انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا انہوں نے وہ کاٹا انہوں نے کٹے ہاتھوں سے جھنڈے کے پیڑے سے لگایا انہوں نے پیچھے سے جو ٹکڑے کیا گرے تو میرے نبی مدینے میں بیٹھے تھے مدینے میں آپ نے کہا جھنڈا سیٹ کے ہاتھ میں ہے آگے چل رہا ہے جو قتل ہوا اور رو گیا جنگت میں اب جھنڈا اٹھایا جعفر نے اور وہ آگے گیا اور اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اللہ نے دونوں ہاتھ کے بدلے اس کو دو پر عطا کیے جس کے ذریعے سے جنت میں اڑتا کرتا ہے اور وہ گیا جنت میں پھر جنم پھر جھنڈا عبداللہ اللہ بہ رہا نے اٹھایا اور آگے بڑھا اور کتاب کیا اور قتل ہوا اور رو گیا جنت میں مرنے والوں کی جنت اللہ کا نبی سات سو میل سے بتا رہا ہے سات اور میل سے صرف سات کا میل تو یہ کھڑا ہوا ہے سات کا میل تو سیٹلائٹ سے بھی دیکھا سات ہزار میل میرا نبی سات سو میل بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر جنت جن بھی دیکھ رہا ہے اور ان کا جنت میں اڑنا بھی دیکھ رہا ہے اور بتا رہا وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے وہ گئے سے ملنے جا رہے تم کو حسن سے ملنے جا رہے تم کو علی سے ملنے جا رہے تم کو جیب جناب سے ملنے جا رہے تم کو اسد اللہ حضرت حضرت حمزہ حمزہ کا لقب کیونکہ جو شہید کیے گئے ناک کاٹ لیا جگر شمشیر سے رکھ لیا کلیجہ چبا دیا آنکھیں نکال دی اور آنکھیں نکال دی کان کاٹ لیے برا حال کیا جب اللہ کے نبی نے آپ کی لاش کو دیکھا تب اتنا رو تھا کہ ہچکی بند گئی ہچکی اس رونے پر اللہ نے جبریل کو کہا اور اجازت جبریل میرے محبوب سے کہو اتنا نہ رو اتنا ہم نہ کر میں نے تیرے چچا کو آسمان سے لکھ لیا ہے ہم جب رسول اللہ واسد رسول ہے ہم جا اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں کامیابیوں کا مفہوم وہ نہیں ہے جو ہمیں ماں باپ نے پڑھایا یا ہمیں کل کالج اسکول نے پڑھایا ہماری کامیابی کے معیار اللہ کا راضی ہونا ہے ہماری ناکامی کے معیار اللہ کا ناراض ہونا ہے تو آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آج چمکتے چہرے دیکھو دمکتے چہرے دیکھو خوش بات چہرے دیکھو مسکراتے چہرے دیکھو بے جتن لباس دیکھو ہاتھوں میں کنگن انگلیوں میں انگوٹیاں دیکھو چہروں کی رونق دیکھو حسن کمال دیکھو چہرے سے داڑھی وائد ہے اور حسن یہ سب ہے سبز آدم ہے ایک سو تیس فٹ لمبا یہ سب کا حسن ہے چہرے پر آدم علیہ السلام کا قد ہے جسم پر اور یوسف علیہ السلام کا حسن و حسن کامل ہے داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان ہے ایوب علیہ السلام کا قابر دل ہے عیسا علیہ السلام کی جوانی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں چہرے سے داڑھی غائب ہے جسم سے بال غائب ہے سر کے بال ہیں ہیں جی جی حسن و جمال و جلال کے ساتھ سو جوڑے ریشم کے زید تن ہیں انگوٹھیاں سونے کی مت پہنا کرو چین مت پہنا کرو جو دنیا میں سونا پہنے گا جنت میں نہیں پہن سکتا جو دنیا میں شراب پیے گا جنت میں نہیں پی سکتا اور اور وطن جو دنیا میں گانے سنے گا جنت میں نہیں سن سکتا آج اللہ لے جا رہا ہے عورتوں کو جنت میں مردوں سے پہلے بھیج دیا جائے گا اور سے کہا جائے گا جاؤ جاؤ تمہارے کھانے دار ہیں ان کے استقبال کے لیے جنت میں جاؤ گھر کو سیٹ کرو سیٹ کرو سجاؤ مہکاؤ مہکاؤ سجاؤ اسے اسے اسے مزین کرو آراستہ کرو پیراستہ کرو گھر مزین آراستہ پیراستہ مہک بھی گئے اور چمک بھی گئے پھر جنت سے روڑے عورتوں کا میک اپ کر رہی ہیں لباس پہنا رہی ہیں زیور پہنا رہی ہیں کپڑے پہنا رہی ہیں جوڑے پہنا رہی ہیں اور مانگ میں سندور بن رہی ہے سندور بے ایک بیکار لفظ ہے پر ہمارے یہاں یہی چلتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے مشک بھرا جا رہا اندر بھرا جا رہا اور ان کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک پھیلے ہوئے ہیں ایک ایک بال میں موتیوں کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں ہیروں کی لڑیاں پروئی ہوئی ہیں اور ایسا حکم جمال ہے کہ انگلی کا پورا سورج کو دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے ہاتھ سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائے اور دوپٹے کو ہوا میں لہرا دیں تو وہ سارا کائنات روشن موثر ہو جائے اب اللہ کا نبی آگے ہے امت پیچھے ہے کامیابوں نے کپڑے رہنے ہیں و جمال ہے اللہ کا نبی آگے آگے ہیں جنت کا دروازہ بند ہے ایک چشمہ ایک طرف ہے ایک دوسری طرف ہے ایک چشمے سے پانی پینے کا حکم ملے گا پینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پکانا ختم دوسرے چشمے سے دوسرے چشمے سے وضو کرنے کا حکم ملے گا وضو کے بعد و تازہ نہ اب بڑھاپا آئے گا نہ جھڑیاں آئیں گی نہ بال ہوں گے اور نہ کبھی خوش جلد خشک ہوگی کوئٹہ کی ہواؤں سے جلد خشک ہوتی ہے نہ پھٹے گی نہ خشک ہوگی نہ تیل لگانا پڑے نہ کریم لگانی پڑے پانچ پاکیزہ اندر سے باہر سے اب اللہ کا نبی آئے گا سارے لوگ دروازہ بند سارے لگے ہوئے وہ اندر کیسے جائیں اندر کیسے جائیں تو سارے لوگ کہیں گے حضرت آدم سے بابا جان ابا جان دادا جان دروازہ کو کھلوائیں کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا میرے بچہ نہیں جاؤ کسی کیا لو ابراہیم کلیم اللہ کلیم اللہ نبی اللہ نبی اللہ کبی اللہ کلیم اللہ سب کہیں گے ہمارا بچہ نہیں ہمارے بچہ اللہ کا نبی عیسا علیہ السلام کہے گا میں تمہیں پتا بتاؤں جس کے بغیر نہیں کھل سکتا جاؤ حبیب اللہ کے پاس آج ان کے دکان کھلے گا اس کے سوا نہیں بول سکتا سارا مجمع آ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یا رسول اللہ یا نبی اللہ ہمارے لیے در کھلوائے آپ کہیں گے نہیں کھلواؤں گا میں سر رکھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے آسمان سے آواز آئے گی اس کا اشفا تھا میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا شفاعت کر تیری شفاعت قبول ہوگی تو میرے نبی آپ کہیں گے فرمائیں گے یا اللہ عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول تو میرا اللہ کہے گا تیرے تو فیل کھولوں گا کر کر کھولوں گا ایسے نہیں وہ کہیں میں تو تیار ہوں اوپر سے سواری آئے گی ہوا میں اڑتے ہوئے سب کو لہراتے ہوئے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی آپ اوپر بیٹھیں گے وہ سواری کھڑی ہو جائے گی آپ اوپر ہے اس کی رسی اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے نکیل ہوتی ہے اس کی رسی ایسے نیچے گرے گی سب سارے ایسے ایسے اوڑیاں اٹھا کر دیکھیں گے کون کون کون کون ہے نبی کا ڈرائیور کون ہے نبی کا کون نبی رسی گا سمان کو سید بھی گئے قریشی بھی گئے پٹھان بھی گئے راجپوت بھی گئے عرب بھی گئے ہمشی والی بھی گیا اللہ کہیں کہ بلال ہمشی کو بلاؤ یہ رسی اس کو پکڑاؤ ہاں ہاں اہد اہد کے لگنے جانے والا سہنے والا گرم ریت پہ لگایا جانے والا اس کی چربی سے انگاروں کی آگ کو بجھایا گیا اس کو مکے کی گلیوں میں بے قیمت کیا گیا اسے گرم دھوپ میں ذرا پہنا کے کھڑا کیا گیا مارنے والے تھک گئے اور احد کے سوا بلال کے منہ سے کچھ نہ نکل ہوا سکے جس کی تقدیر نے مدینے کو گرمایا جس کی تقدیر نے بیت المقدس کو گرمایا مدینہ وہ بیت المقدس فتح ہوا اب پہلی اذان ہونے لگی ہے تو سب نے کہا اذان کون دے اذان کون دے حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی حضور جب جب جب زور کا وقت آپ کا چاش میں انتقال ہوا جب زہر کا وقت ہوا اور آپ نے اذان دی جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو روتے روتے روتے ہچکی لگ گئی اور آواز بند ہو گئی اور اسی ہچکی لگے ہوئے اسی ہچکی لگے ہوئے آپ نے اذان مکمل کی پھر اتر کے کہا آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا بہت سورا مجمع کٹھا عمر فاروق موجود ہیں بڑے بڑے سرداران موجود ہیں کسی ایک کی رائے مختلف نہ ہوئے کہ آج تو عمر اذان دے آج تو علی اذان دے آج تو عثمان اذان دے سب نے کہا آج تو بلال اذان دے آج بلال نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر تمہارے یہاں کا ہاتھ جوڑے میاں تیری منت کرتے ہیں آج اذان دے دے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں نے کہا تو تھا کہ محبوب کے بعد اب اذان نہ دوں گا تو تیرا حکم بھی ڈالتا ہوں انہیں کہا اللہ اللہ اکبر تو سارے صحابہ کی روتے روتے ہسٹری بن گئی مدینہ کا زمانہ یاد آ گیا یہ وہ ہے غلام ارے وہاں سید کو کوئی نہیں پوچھے گا تو پوچھے کو وہ محمدی سکہ چلے گا محمدی اللہ نے ایک حبیب بنایا ایک محبوب بنایا اس کو آبا خوشین کا مقام دیا مقام محمود اس لیے متعین کیا فردوس کا مالک بنایا جنت کا چادی بردار بنایا ہند کا جھنڈا اس کو پکڑایا سفا کا حق اس کو عطا فرمایا سبب کائنات بنایا مجھ سے کائنات بنایا اسے اول بنایا اسے خاص بنایا اسے خاتون بنایا اسے چاہو بنایا اسے یاقین بنایا اسے مدثر بنایا اسے مزمل بنایا اسے ان نبی سے پکارا ارسول سے پکارا اسے آسمان سے اٹھایا اسے سورت الدین سے اٹھایا اسے عرش پر سے اٹھایا اوپر ستر ہزار فردوں کو ہٹا کر آمنے سامنے ہو کے کلام فرمایا اس کا سکہ چلے گا چلے گا اور سنو مدینے سے نکل زمانہ ہو گیا میں نکل گئے تو حضور خان میں آئے بلال یہ کیا بے وفائی ہے ہی چھوڑ دیا آنا ہی چھوڑ دیا سدا خواب جو دیکھا اسی وقت اسی وقت اونٹنے کا رخ پھیلا چل تو چل بھاگ تو بھاگ مدینہ پہنچے مارو مار منزلیں طے کرتے ہوئے شام کو پہنچے مغرب کی اذان مسجد میں پہنچے سب لوگ کچھ ہو گئے آج بلال سے سے اذان کیسے تو سب گئے حسنین کے پاس اللہ کے رسول کی ٹہنیاں اللہ کے رسول کے پیارے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما جو ان سے رکھے ان سے بغض فرما انہوں نے کہا لوگوں نے کہ آپ کی آپ کے حکم کو نہیں ڈال سکتے آپ ان سے کہیں اذان دیں باقی یہ بھی کسی کو مانیں گے تو یہ دونوں شہزادے آئے چچا بیلان ہماری درخواست ہے جیسے ہمارے نانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے آج ہمارے لیے دے دو تو ان کے موٹے موٹے آنکھوں نکل آئے تو میرے دیکھو میں تمہیں کیسے رد کر سکتا ہوں میں تمہاری درخواست کیسے رد کر سکتا ہوں میں اپنی قسم توڑ دوں گا پر تمہارا فرمان رد نہیں کر سکتا چڑھے اسی جگہ پر جہاں کبھی چڑھا کرتے تھے پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ لگا لوگوں کو جیسے ندی کا زمانہ لوٹ آیا اور پھر پردادار بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل کو مچھیاں سارے مدینے میں کوہرم مچ گیا عزتوں کے پیمانے سمجھو میرے عزیز ہو جذبات کی عمر میں ہو عزتوں کے پیمانے سمجھو عزتوں کا پیمانہ تمہارے اندر ہے تمہارے باہر نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ اس کے طریقوں میں ڈھلو جنت کا شادی مالا ہوئی ہے اللہ کے بھنڈے کا مالک ہوئی ہے اس کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا تمہارے شوق اللہ جو پورے کر رہا ہے وہ سفا ہمارا بہن شراب کا ہو رہا ارے اللہ کے بندو جنت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ خود جام بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے پلائے گا کچھ وہ کیا مبارک لوگ ہیں وہ کیسی مقدس عورتیں ہیں وہ کیسے نوجوان ہیں جن کو اللہ پاکی بن کر اپنے ہاتھوں سے شراب کا اور پلائے کتنی بازی ہار گئے جو دنیا کی شراب کے پیچھے جنت کی بھولے کیسی بازی ہار گئے جو دنیا کی موسیقی کے پیچھے جنت کے نغمے بھولے اللہ تعالیٰ بلایا کون رہے میرے وہ بندے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے تمہارے حوصلوں میں موسیقی کی آوازیں باہر سڑکوں جا جاری ہوتی ہیں اور تمہیں مزہ نہیں ہے ہم بھی یہی کرتوت کیا کرتے تھے لیکن اللہ نے سمجھ دے گی سمجھ دے گی تمہیں سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں ہماری تم ہمارا تم سب سے سرمایہ ہو تو ہماری دولت ہو دولت ایٹم بم ہماری دولت نہیں ہے تم ہماری دولت ہو تم ہمارا سرمایہ ہو اگر تم بگڑ گئے تو ایٹم بم سے ہم عزت نہیں پا سکتے جس ملک کے نوجوان ماؤں کو اڑ رہے اور باپ کے گربان بند پکڑ کر جھنجھوڑے اس ملک کو ایٹم بم نہیں بچا سکتا جس ملک کے نوجوانوں کی آنکھیں آوارا ہو جائیں اور کان موسیقی مست ہو جائیں اور اس ملک کو ایسی طاقت عزت نہیں دے سکتا اپنے اخلاق کو سنبھالو اللہ جنت میں پکارے گا کہاں ہیں وہ میرے بندے کے دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے آؤ آج اللہ کا نغمہ سنو جنت کی ہو رہے گی جنت خوش بنے گی ہوا موسیقار پار بنے گی ستر سال کا ایک گانا سنایا جائے گا اور جو جہاں ہے وہی ثابت ہوگا پہلو نہ بدل سکے گا مجھے جنید نے بتایا ہمارا گانا ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے لوگ شوق سے سنے تو دس منٹ کا اس کے آگے ہم نہیں بنا سکتے میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا ستر سال کا ہوتا ہے اللہ کہے گا کیسا پایا کہیں گے بڑا آلہ اچھا سنو کہ وہ کیا دابو دا اب تو سنا داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا ہوا ہوسی آپ یہ ایسا سامان ہوگا کہ جنت بھی جھوم جھوم جائے گی اللہ فرمائیں یہ کیسا ہے بہت زبردست کہیں گے اچھا سنو وہ کیا کہ اللہ کہے گا یا ابھی یا محمد اے میرے نبی اپنی شیریں آواز سے میرے بندوں کے کانوں کو لذت دے روحوں کو راحت دے میرے محبوب کی آواز ہوگی جنت کا ساز ہوگا ہوا کی بنائی ہوئی دھن ہوگی جنت والے اپنا آپ بھی بھول جائیں گے اللہ کہیں یہ کیا پایا کہیں یہ کیا کہیں کہیں یہ اسے اچھا سنوں کبو کیا ہے کبو تمہارا رب ہے تمہیں خوش سنائے گا اب تمہاری مریض ہے مراسیوں کے سنو یا جنت کا سنو جس نسل میں موسیقی پھیلتی ہے اس نسل میں زنا بھی پھیلتا ہے اس میں بے حیائی بھی پھیلتی ہے اس میں آوازگی بھی پھیلتی ہے اس میں جوا بھی پھیلتا ہے اس میں اخلاق لٹ جاتے ہیں اقدار برباد ہو جاتے ہیں عزتیں ویران ہو جاتی ہیں وہ دو کام ہیں اپنی پڑھائی سے مطلب رکھو اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ اور اس کو لے کر گھر گھر در در پھرو چھٹیوں میں گھر جاؤ اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ سال کی کمی پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی اللہ کے راستے کو جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا تو ایک روپے پر سات لاکھ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرتا ہے تو ایک روپے پر سات لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں بھائی کوئی ایسا پیسہ ہے جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہو تو لوگوں نے کہا یہ پتا تو نہیں یا آپ کو پتا یا آپ کے رب کو پتا تو آپ نے فرمایا بتاؤں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر اس پیسے کا ہے جو بیٹا اپنے باپ پہ خرچ کرتا ہے جو بیٹا اپنی ماں پہ خرچ کرتا ہے بڑا رونا ہے یہ کہ تو ویسے ماں پہ مر گئے نہیں کوئی جب وہ تھے تو انہوں نے کھلایا اکیچر سارا کام وہ سنبھالتے ایک بھائی میرا ڈاکٹر وہ اپنی ڈاکٹر میں میں تکلیف میں جب تک زندہ ہے ہمیں پتا کب کپاس کاٹ ہو رہی ہے اور کب چنی جا رہی ہے تمہارے زندگی تم پہ خرچ کرو جو تمہیں خرچہ بھیجے نا اس کو بچا بچا کے جوڑا کرو اور تم اگر ان کو جا کے نا ایک کچھ بھی دے دو گے ابا ہوں تو اس کا اتنا دل ہو جائے گا ایک پتھر کا ٹکڑا بھی دے دو گے نا ابا آپ کے لیے لائے ہوں ایک سنو اس کو پکڑا دو گے نا تو اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی تمہارے زندگی کو پکڑ کرو ہے یا کسی کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ گرم تقسیموں کے پیچھے نسل برباد ہو گئی اگر ہمیں پتا ہوتا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تمہارے باپ ہمیں کمی کرتی کتنا معاملہ اتنا نہیں اور سارا بدماشی میں اڑا دیا تمہارے ہی تو تمہیں طریقہ بتا رہا ہوں اللہ کا قرب لینے کا ان کی دعائیں لینے کا اپنی مئو کی لے لو دعائیں مر گئی تو روتے پھرو گے ہماری طرح اپنے باپ کے سائے سے نفا اٹھا لو مر گیا تو آئیں بھرتے پھرو گے ان کی دعاؤں کا کوئی بدل نہیں ہے تمہاری ڈگریاں دو کوڑی کی نہیں اگر تم نے اپنے ماں باپ کے حق تلفی کی اگر تمہیں باپ سے بولنے کا طریقہ نہ ہوا ماں کی خدمت نہ کی کیا کھوایا تم نے حضرت علی نے پوچھا لوگوں نے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا رات ہو تو میرے آگے چلتا ہے کہ کوئی چھپا دشمن وار کرے تو میرے باپ سے نہ ہو مجھ سے ہو دن میں ہو تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ چھپا دشمن آگے سے نہیں آئے گا پیچھے سے آئے گا تو پیچھے چل کہ وہاں ہو تو میرے اوپر ہو میرے باپ پر نہ ہو جس کمرے میں بیٹھا اس کی چھت پہ نہیں باپ سے آگے نہ ہو جاؤں میرے ساتھ روٹی کھاتا ہے تو جب تک میرا ہاتھ پلیٹ میں رہتا ہے تو اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے تو پتہ نہیں کون سی روٹی میرے باپ کو پسند ہو پہلے وہ اٹھا لے پھر میں ہاتھ ڈالوں گا تمہیں کرنے نہیں بھیجا تمہیں ماں باپ نے یہاں پڑھنے بھیجا یہ چھدان تمہیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں پڑھائی دیکھو یہ دنیا دار اخبار ہے اگر پڑھائی میں جان نہیں لگاؤ گے اللہ میں دنیا کی عزت نہیں دے گا ہمیں دو پیپر ہمارے لیے دو پیپر کمپلسری ہے دو پیپر کندھم ہے کافر کے لیے ایک ہی پیپر ہے کہ دنیا کے اسباب کو صحیح استعمال کرے ہمارے لیے دو پرچے ہیں دنیا کے اسباب کو صحیح استعمال کرو اور اللہ اس کے رسول کو بھی راضی کرو اللہ رسول ناراض تو یہ پیپر بھی کنڈم ہو جائے گا اللہ رسول بھی راضی ہو اور یہ بھی صحیح ہو آپ جب نکلے ہیں مکے سے تو برات مر گیا تھا جبریل پھنس گیا تھا اوپر سے چیز ہے جبریل آتا برات کو لے کر آتا اور آپ کو آپ کے گھر سے اٹھاتا اور سیدھا جا کے مدینے میں اتار دیتا آپ نے رات کو سفر کیا مدینے کی بجائے یمن کا سفر کیا چار میل پہاڑوں میں چلے پنجوں سے بل چلے پاؤں میں رکھے طور سے چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور چڑھنے کی سکت نہ رہی صدیق نے اپنی کمر پر بٹھا کر سارا پہاڑ طے کیا اور تین دن غار میں آٹھ دن لمبا اختیار کر کے ندی میں پہنچے نے اسباب کو اختیار کیا صحیح اسباب کو اختیار کیا یہ اسباب کیا اللہ ہمارے ندی کے ساتھ نہیں مکڑی کے جانے نے پردہ نہیں کر کے دکھا دیا مکڑی کے جانا جب پہنچے نا کھورے پر پہنچ گئے نشان پر پہنچ گئے کھوجی لے کے آ گیا انہوں نے کہا پاؤں کا نشان یہاں تک ہے امیہ بن خلف نے کہا یہ مکڑی کا جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے تو ہمیں کہاں لے کے آ جائے کیونکہ ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ایک کیونکہ اس کا منہ بہت بڑا ہے اللہ نے ایک کو زندہ کیا اس بیل سیکھی گئی پھر اس نے اپنی سانپوں کو نکالا اللہ نے مکڑیوں کو بھیجا انہوں نے بیچ میں جالے سب ان کے آنے سے پہلے سارے جالے چلی گئے تو امیہ دن نے کا یہ جالا تو اس کے پیدائش سے بھی پہلے کا ہے اگر اس میں جاتا تو یہ جالا کیسے رہتا کہ ہمیں غلط جگہ لے کے آ گیا ہے آنکھوں کے سامنے بنتی ہیں میرے رب نے دیوار حائل کر دیا نظر نہیں آ رہا پھر بھی آپ نے اسباب کی پوری پوری رہائش کی ہے میرا یہ پڑھو اور جن سے پڑھتے ان کا ادب کرو بے ادب ہوگے تو اپنی دنیا میں کبھی نفع نہ اٹھا سکو گے سیاست مت کرو سیاسی جماعتوں کے گھڑے مت بنو تم تو ماں باپ کو بھی خیال کر رہے ہو اور اپنی زندگی سے بھی خیانت کر رہے ہو اور اپنی قوم سے بھی خیانت کر رہے ہو سیاست کرنی ہے پڑھائی کے بعد کر ہاں، ہم کو کسی کو نہیں روکتے جس رخ پہ جانا چاہتا ہے اگر وہ جائے گا تو جائے لیکن اب اس وقت میں تمہارا کسی بھی ساتھی سوچ میں چلنا تمہاری خیانت ہے ماں باپ کے ساتھ کیا سمجھتے ہو کل کسی کو گولی لگ گئی اور مر گیا تو تم جنت میں جا سکو گے تمہاری نمازیں تمہیں جنت میں لے جا سکیں گے تمہارے روزے تمہیں جنت میں لے جا سکیں گے سب سے بدترین آزاد ہے قاتل کا سب سے بدترین آزاد ہے قاتل کا سب سے شدید آزاد دو رکھنا اور کسی کو نہیں ہے ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے ہمارے تم عزیز ہو بھائی ہو اپنے ماں باپ سے خیانت مت کرو اپنی ذات سے اپنے رب سے اپنے رسول سے خیانت مت کرو صحیح پڑھو جن کھپا سے پڑھو اور اپنے استادوں کا ادب کرو اپنے ماں باپ کی ٹھنڈک بنو ان کی راحت بنو ان کی دائیں لو اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کو دیکھ لے کچھ بھی نہیں کرے دیکھ لے تو صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور جہاں باپ ڈرتا ہو بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہو تو پتہ نہیں کچھ طرح پہننا جائے کتنے بیٹے ہیں جو باپ سے ہی کرتے ہیں چلو کتنی بیٹی ہیں جو ماؤ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں انہیں یاد نہیں ہے کیسے پیشاب پخانے کھڑے تھے ایک بدو نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا اور طواف کر رہا طواف کر رہا تو پھر کہنے رہا ماں تیرا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا عبداللہ بن عمر قریب سے گزر رہے انہوں نے سن لیا کیا بچوں ابھی ایک دودھ کے کپڑے کا بھی حق ادا نہیں ہوا ظالم تم نے دو سال کیا ہے دو سال ابھی ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ابن عمر کی بات ہے نبی کی بات ایک بدو نے ماں کو سماپت کرایا ہاں کے حضور کے پاس ہے یا رسول اللہ میں نے ماں کا حق ادا کر لیا کہ نہیں کر دیا آپ نے کہا تیری ماں مان لیتے پال کے لمبے سانس لیے ابھی اس میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا دیکھو یہ کتابیں یونیورسٹی کے علم سے نہیں گی یہ اللہ کے نبی کا علم بتا رہا ہے نعمان بن حارثہ ایک صحابی ہے آپ کے جنت میں ہمارے نبی جنت میں وہاں قرآن کی تلاوت سنی نہیں جی، کون تلاوت کر رہا ہے کہ یہ جی، نعمان بن حارثہ ہے نعمان بن حارثہ وہ تو دنیا میں آواز جنت میں کہ جی، ماں کے فرما بردار ہیں اس کی وجہ سے جنت میں آواز آ رہی ہے کیسے فرما بردار تھے ماں کو تیل لگاتے پھر کنگھی کرتے پھر جوئیں نکالتے پھر اس کا کھانا پکاتے پھر نوالی بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تو جیو تبلیغ وہ محنت ہے جس میں ان اخلاقیات کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے تبلیغ وہ محنت ہے جس میں اسلام کی پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر میں لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس کو سارے عالم میں لے کے پھیلانے کی دعوت دی جا رہی ہے میرے عزیزوں اپنی اپنی ذمہ داری سمجھو اللہ رسول کی اطاعت میں آنا یہ سیکھنے کی چیز ہے اذان پر تمہاری دوڑ لگی ہو مسجد کی طرف تم بھاگ رہے ہو مسجد کی طرف تم جوان ہو تحجد سے اپنے آپ کو آگے بناؤ تلاوت کا آگے بناؤ غیبت سے بچو چوری سے بچو تم لوگ لڑکی میں لڑکے کٹھے پڑتے ہو اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو اپنی نظروں کو جھکانا سیکھو نظروں کی آواز سے دل آوارہ ہو جاتے ہیں دل پتھر ہو جاتے ہیں نیکی کی رغبتیں مر کے رہ جاتے جاتی جیسے پانی نہ ملے زمین بنجر ہو جاتی ہے کھارا پانی مل سے زمین شوریلی ہو جاتی ہے بنجر زمین کو پانی سے جلدی آباد ہوتی ہے شوریلی زمین کو آباد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس کی نظر آوارہ ہو جائے اس کے اندر میں گندا پانی جا رہا ہے اس کے دل کو بدلنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو اپنی آئے مسلمان مرد اور عورت لڑکے اور لڑکی میں حد حاصل ہے ہم آوارہ نہیں ہیں ہیں ہم شکر بے مہار نہیں ہیں حضرت سیدہ فاطمہ کی سواری جب سراج کو گزرے گی تو سارا میشر میں اعلان ہوگا نظریں فاطمہ دن کے محمد پل سراج سے آ چکی ہیں ہم ایسے پاک مذہب کے لوگ ہیں حضرت مذہب رضی اللہ تعالیٰ نے کا انتقال کا وقت آیا اللہ کا کرنے ایسا وقت علی کہیں باہر نکلے ہوئے تھے موت پر موجود نہیں ہے فاطمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی تیار کر اس نے پانی رکھا غسل فرمایا پھر میرے سلام کپڑے نکال کپڑے نکالے پھر کہا میری چار پائی کمرے کے درمیان میں کر دے درمیان میں دوں پھر اس پر سیدھا اور چہرے کو قبلے کی طرف پھیر کر کہنے لگی میں اب مر رہی ہوں سبحان اللہ کہنے لگی میں اب مر رہی ہوں علی کو کہہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے میرے مرنے کے بعد بھی میرے جسم کو ننگا نہ کیا جائے اور مرنے کے بعد تو حکم ختم ہو جاتا ہے نا عورتیں مل کر غسل سکے تو وہ بے سردگی میں نہیں ہے لیکن ہم اس حیاؤں والی ماں کو روحانی دیتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کہہ رہی ہے میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے یوں فرمایا علی کو کہہ دینا میرا کندھا بھی کوئی ننگا نہ کرے اور دن سے فرمایا میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ایسے اٹھے کہ میرے سب دو کامت کا بھی کسی کو نہ پتا چلے کہ نبی کی بیٹی لمبی کے چھوٹی کے پتلی کے بوٹی وہ کہنے گی میں جب گئی تھی نا حادثے میں ہجرت کی تھی تو وہاں میں نے دیکھا تھا وہ عورتوں کے میت کے اوپر کھجور کی ٹینیاں لگا کر اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تو وہ ایسے جنازہ اوپر اٹھ جاتا تھا کپڑا اوپر ہو جاتا تھا اندر عورت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ بس تم میرے ساتھ ایسا ہی کرنا وہ ایسی سنت زندہ ہوئی کہ آج جو عرب میں عورت کے جنازے کے تابوت کے اوپر ایسا ڈھکن ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے میں جنازے دیکھو عورتوں کے جنازے کے اوپر تابوت بنا ہوتا ہے تاکہ عورت کے وجود کا لمبائی کا چوٹائی کا پتہ نہ لگے ہماری عورت بازار کی زینت نہیں ہے کوئی اس زینت نہیں ہے ہماری عورت ٹیلی فون بیچنے کے لیے نہیں آئی ہماری عورت فریج بیچنے کے لیے نہیں آئی ہماری عورت وہ موٹر سائیکل چار ستم ہے موٹر سائیکل بھی بیچنا ہو تو یہ ظالم عورت کو ننگا کر کے پوسٹر چلے آتے ہیں اگر اس کا نام آزادی ہے تو ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے اگر اس کا نام علم ہے تو ہمیں جاہل بنا دو اگر اس کا نام روشنی ہے تو ہمیں دوروں میں دھکیل دو اگر اس کا نام تعزیب ہے تو ہمیں جنگلوں میں دھکا دے دو اگر اس کا نام ثقافت ہے تو ہماری لال ٹینی ہمیں واپس کر دو ہمارے تم کے شراب ہمیں دے دو ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے جس میں بیٹیاں ننگے سر پھرے سینے کھول کر اور نوجوان آبارہ پھرے نظروں کو مٹا کر ہمیں اور زندگی چاہیے جس میں ماں کو ماں کا درجہ ملے بہن کو بہن سمجھا جائے بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے ہم اس تہذیب کے باغی ہیں جو ہر بہت کو آوارہ کر دے یہ عورت کو بازار کی جن بنا دے مچھلی والا بنا دے نوجوانوں کے ہاتھ میں گزار دے عورت کے پاؤں میں گور دے نہیں نہیں نہیں ہمیں گوار رہنے دو ہمیں بس تحقیب رہنے دو ہاں ہاں ہمیں اجڑ رہنے دو ہمیں پتھروں کے زمانے میں پھیل دو ہم اس تحریر سے باز آئے ہمیں مر کے اپنی ندی کو منہ دکھانا ہے ہاں ہاں پتہ نہیں تم نے مر کے کہیں اور جانا ہو تو جاؤ جو مرضی کرو اگر مر کے قبر ہے قبر سے حشر ہے اور حشر سے اللہ کا رسول ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں چودہ کرو ان راہوں سے واپس آ جاؤ ان راہوں سے واپس آ جاؤ یہ راہیں عزت کی نہیں کامیابی کی نہیں یہ راہیں سلامتی کی نہیں یہ ہلاکت ہلاکت ہلاکت ہے فرائض کی قضا ہے تو ادا ذمہ ہے حقوق کو طلب کیا ہے تو ان کی ادائیگی ذمے ہے باقی سب نماز نہیں پڑی اس کا گناہ معاف قضا دیتے رہنا کسی کا حق مارا ہے حق مارنا معاف حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا جس کے لیے اس سے معافی مانگ لینا اللہ تمہارا یہ جہان بھی بنائے گا وہ بھی بنائے گا اس کو تبلیغ میں نکل نکل کے سیکھو اپنا گشت کرو گھروں میں اپنے کمروں میں تعلیم کی سیرت کی کتابیں پڑھو وقت نکالو صحابہ کو پڑھو سیرت کو پڑھو مسجد میں تعلیم فضائل سے ہلکے لگاؤ چھٹی جماعت میں آ کے نکلو ابدالی مسجد مرکز میں آنا جانا رکھو چھٹیوں میں چلا چار مہینے اللہ کا فرض و احسان سے پوری دنیا میں اللہ نے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں اس کام کو زندہ کر دیا دو ہزار میں میں کوئی کیا واپس آ رہے تھے ہمارا جہاز دکھا کے لیٹ کر دیا پونا گھنٹہ بیٹھے بیٹھے میں نے ایک کیوں لیٹ کر رہے ہو تب کینیڈا سے کنیکٹنگ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے اس میں پاکستان کے پیسنجر ہیں ان کو لے کے جانا ہے سونا گھنٹہ بیٹھے تو اس کے بعد فلائٹ آئی تو دوڑ دوڑ دوڑ تو تیس نوجوان آگے پیچھے آگے پیچھے اور دوڑیاں گئی کینیڈا سے آ رہے ہیں کہ یہ مکہ سے آ رہے ہیں تو پھر میں نے ایک ساتھی سے کہا میں نے کہا تم سے پتا کرو میرے خیال میں یہ سارے آئے مل جا رہے ہوں گے ان سے جب سارے سب ان کا یہ ہم سب ٹورانٹو سے آ رہے ہیں ٹورانٹو ہوئے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں چھٹی ہوئی ہیں ہم سارے چلا لگانے رائے مل جا رہے ہیں اچھا تو ہم زکری یونیورسٹی تو ذکر قریب ہے وہ ٹورانٹو سے آ رہے تھے تو اللہ نے ساری دنیا نے سزا بنائی ہے اپنی نمازوں کو زندہ کرو ہر حال میں نماز کو پکا رکھو بالکل نہ چھوڑو جو مرضی ہو جائے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزارو تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے تو انشاءاللہ زندگی کو رخ ملے گا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو کانٹا نہ بنو بھائیوں کی راحت بنو مصیبت نہ بنو ایک دوسرے کے لیے احسان کا اور لطف کا محبت کا ماحول بناؤ نفرت کا بغض کا عدالت کا ماحول نہ بناؤ تو تمہارا یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اب بولو کون کتنے وقت کے لیے تیار ہے الحمد کما انت علی سیدنا و مولانا محمد کما انت انت اہل وصل بنا ما التقوى ربنا آتنا وقنا عذاب النار اللهم يا يا يا يا يا أول الأولين آخر الآخرين راحم المساكين الراحمين یا اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں تیرے ہیں و بن بندے ہیں یا اللہ ہم سب نے توبہ کی ہے ہماری توبہ قبول فرما لے اب سارے نوجوان ہیں اور نوجوان کی بندگی بھی تجھے پسند ہے توبہ بھی تجھے پسند ہے ان کو توبہ کو پختہ فرما دے ہمیں بھی بہت اور پختہ فرما دے ان کی جوانی وہ بنا دے مولا جس سب سے خوش ہو کر اپنے عرش کا محسوس فرماتا ہے کہ اللہ ان کو عرش کا سائے والے جوان بنا دے ان کا مقصدوں سے دل لگا دے کہ اللہ آنکھوں میں پاکیزگی دے دے دماغ میں دل میں اپنی محبت کو بھر دے سارا وجود اپنے محبوب کی آج کو مزین فرما دے کہ اللہ ان کی دنیا کو بھی اعلیٰ بنا ان کی آفت کو بھی اعلیٰ بنا اپنے ملک کے لیے رحمت بنا ملک کے لیے راحت بنا والدین کی کی آنکھوں ٹھنڈک بنا اپنے اپنے شعبوں میں اپنی اپنی تعلیم میں اللہ اللہ تم کو کمال عطا فرما نے دنیا کی عزتوں سے بھی نماز دے اور آخرت کی عزتوں سے بھی نماز دے ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یا اللہ لڑکے لڑکیوں میں اپنے دین کی رغبت پیدا فرما دے اور میرا جس بے حیائی کا پھیلاوا رہا ہے اس سے ہمارے کرنا پھر مولا اس کا جو بند باندھنا ہمارے بچوں سے ہے نہیں ہم تو کی طرح ہیں بھی اللہ خطرے سے آگے بھی بہ جاتا ہے سامنے سے تو سیلاب ہے میرے مولا اس کی آگے بند کہاں سے باندھیں گے یا لکڑی ہے جس کی میں کو نہ زوال ہے جس کے کو نہ کوئی پال سکتا ہے اللہ تو ہماری پوری نقل کو بے حضل کے سیلاب کو محفوظ فرما لے پہلے ان کے کو قرآن کی طرف کر دے ان کے کانوں کو قرآن سے آشنا کر دے ان کی آنکھوں کو اپنی محبت بھرے آنکھوں سے مزین کر دے مولا ان کی زبانوں کو اپنا ذکر جاری کر دے یعنی کہ یہ بھی اس میں اپنے اپنے رسول کے حساب سے بھر دے یا اللہ جتنی بھی نسل نوجوان ہیں ہماری جہاں جہاں ہے عرب و عظم میں امریکہ افریقہ ایشیا آسٹریلیا یورپ میں یا اللہ آپ سب کو شراب مستقیم کر پائیں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب زرعی یونیورسٹی ملتان میں بیان فرما رہے تھے تاریخ گیارہ تین دو ہزار پانچ موضوع عورت بازار کی زینت نہیں ہم اس کیسٹ کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کیسٹ اور سیریز ملنے کا پتا Madani recording company Fatima plaza دکان نمبر تین بلاک نمبر سات ایریا نس مرکز مدنی مسجد Karachi phone six double three double three six zero شکریہ